حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے اسی طرح ہوں جس طرح والد اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے میں تمہیں سکھا سکتا ہوں جب تم بولو برات کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف منہ کرو نہ پشت آپ نے استنجا کے لیے تین پتھر استعمال کرنے کا حکم دیا آپ نے لید اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا مشکات المصابی حدیث نمبر تین سو سینتالیس